اللہ کے نبی کی عطاط کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاط کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاط کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی حوروں سے آرزو رفاقت کہاں گئی حوروں سے رفاقت کہاں گئی ہونٹوں سے وہ دعائیں شہادت کہاں گئی ہونٹوں سے وہ دعائیں شہادت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاعت کہاں گئی وہ ذکر وہ بیاں وہ تلاوت کہاں گئی وہ ذکر وہ بیاں وہ تلاوت کہاں گئی سجدے وہ کیا ہوئے وہ عبادت کہاں گئی سجدے وہ کیا ہوئے وہ عبادت کہاں گئی سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاعت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے کلام سے روشن تھے جن کے دل اللہ کے کلام سے روشن تھے جن کے دل کاری وہ کیا ہوئے وہ تلاوت کہاں گئی کاری وہ کیا ہوئے وہ کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاط کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی کرتے تھے اپنی جانوں کا سودا جو رب کے ساتھ کرتے تھے اپنی جانوں کا سودا جو رب کے ساتھ تاجر وہ کیا ہوئے وہ تجارت کہاں گئی تاجر وہ کیا ہوئے وہ تجارت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاط کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی وہ پاس بان خان کعبہ کہاں گئے وہ پاس بان خان کعبہ کہاں گئے وہ شیر کیا ہوا شجاعت کہاں گئی وہ شیر کیا ہوئے وہ شجاعت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاعت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی جن کے دلوں میں درد تھا ملک و قوم کا جن کے دلوں میں درد تھا ملک و قوم کا قائد وہ کیا ہوئے وہ قیادت کہاں گئی قائد وہ کیا ہوئے کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاعت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی فرعون کی سپاہ کتاری ہے جن پہ خوف فرعون کی سپاہ کتاری ہے جن پہ خوف ان بزدلوں کے پاس سے غیرت کہاں گئی ان بزدلوں کے پاس سے غیرت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاط کہاں گئی پینگے بڑھانے وال ہنود و یہود سے پینگے بڑھانے والے ہنود و یہود سے معلوم ہے کہاں گئی معلوم ہے تجھے تیرے کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاعت کہاں گئی اللہ کے نبی کی اطاط کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی دل سے تیرے جہاد کی رغبت کہاں گئی